اللہ سماتے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں ہلکا سے چلا جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میرا بال بال شہد کا ذریعہ ہو جاتا ہے مجھے ایسا مجھے اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے میرا بال بال جو ہے وہ شہد کا دریا ہو جاتا ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ کو رومی ثانی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ وہ بھی ایسے ہی نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام کہ ان کے مزے آ جاتے حضرت والا فرماتے تھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ اتنا مزہ ہے کہ سارے مزے اس کے سامنے فانی ہیں تو ایک دفعہ تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں بولے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا دیا کرو حضرت والا کی باتیں چلی گئی تو پہلے اللہ پہ جل جلال کہنا واجب ہے ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ محشتی زیور میں لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ پہلے اللہ پہ جل جلال کہنا واجب ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایک مجلس میں ایک دفعہ درو شریف پڑھنا واجب ہے اسی طرح پہلے اللہ پہ جل جلال کہنا بھی واجب ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام عاشقانہ لو یہ سوچیے کہ ایک تو زبان سے اللہ نکل رہا ہے دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور اس طرح کھینچ کے اللہ اور اللہ میں ہماری آہ شامل ہے جب گناہ سے بچتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے رہتے ہیں غصے وہ پی جاتے ہیں امتقان نہیں لیتے معاف کر دیتے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اور ہماری آہ کا سوائے کوئی سننے والا نہیں ہے اس دوارا کتنے سارے اشعار ہیں میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا دیکھیے اس میں آئی نا میرا کوئی نہیں آ کوئی تیرے آہ آ گئی اور بہت سارے اس طرح کے خیال تو آ اللہ کے نام میں ہماری آہ چھپی ہوئی ہے حسین اور جمیل لڑکی حسین جمیل لڑکا برابر سے گزر گیا نظر اٹھا کے نہیں دیکھا گوشہ چشم سے بھی نہ ان کو دیکھا کرنا دل سے آہ نکل گئی خون تمنا کیا آہ نکل گئی دل سے اسی طرح شدید خواہش حرام خواہش ہو رہی ہے فیس بک کا اکاؤنٹ پہ گندی تصویریں دیکھ لوں ہاتھوں سے جوانی پر بات کر لوں یا اور کوئی انٹرنیٹ کی گندی رنگینیاں دیکھ لوں اس نے نہیں دیکھا اور لڑکی اپنی طرف بلا رہی یونیورسٹی کے اندر دفتر کے اندر کیا آ جاؤ مجھ سے باتیں کرو خوب چبا چبا کے باتیں کر رہی ہے <laughs> یا اور بھی کہیں ایسی جگہ ہم خالہ کی بیٹیاں بلا رہی ہیں تایا کی بیٹیاں چچا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 نام ہی نہ لے رہا تھا مجھے نام Thank you. کردار مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت مجھے تو یہ جہاں نیاز میں معلوم ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے حضرت والا کے مقام تھا عارف اللہ شیخ اللہ کے زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے شاہ بہت ہی عجیب و غریب گناہوں سے جو ظالم شاد ماں معلوم ہوتا ہے گناہوں سے خوش ہوتا ہے اپنے نفس کو خوش کرتا ہے روح خوش نہیں ہوتی ہے روح کو تو پھر تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے نفس کو تو حائل مر کیا بیچ میں یعنی اپنی بد نظری اپنی حرام خواہشات اس سے کوئی تھوکنا برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اپنی رائے پہ قائم ہے کیسے اس کو اللہ ملے گا متانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے اس کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے پہلے ہی بہت پہلے بھی ایسا کیا تھا ایک صبح ایک دوست کو بتایا کہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ نفس کی دیوار گرا دو اور یہ جو اینٹیں لگی ہیں نفس کی دیوار کی خود رائے کی گراتے جائیں تو پانی میں گریں گی چھپ چھپ آواز آئے گی <laughs> جب ایک بنی ہوئی دیوار ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی اس کو جب پانی میں گرائیں گے تو چھپ چھپ آواز نہیں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ ملتے رہ اس کی دیوار کو گرانا پڑے گا اپنی جو رائے نے جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہیں گناہوں اس کو گرانا پڑے گا پھر دیکھیے اللہ کیسے ملتا ہے شیخ کے سامنے حضرت فرمایا تھا کہ بڑے حضرت والا کا ایک بیان ہے اس میں لکھا ہوا ہے حضرت والا نے کہ فرمایا تھا کہ بھائی شیخ کے ساتھ کھل جاؤ کھل جاؤ شیخ کے ساتھ خط میں کھل کے اپنی باتیں لکھ دو گا بچہ نکالو اور سب باتیں کھل کے لکھ دو گناہوں سے جو ظالم شاد ماں مفتی امن صاحب کی درد ہے اور اس وقت وہ دادا شیخ کے پاس ہے بنگلہ دیش والے کیونکہ وہ شاید برما کے مسلمانوں ویسے وہاں تشریف لے گئے وہی خانقاہ میں ٹھہرے گئے ان کے بڑے بیانات وہاں ہو رہے ہیں <clears throat> تو یہ انہیں کی طرز ہے گناہوں سے جو ظالم شاد ماں ہوتا ہے مٹانا اس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں نے تمنا سے وہ ظالم نگا ہے جہاں مالو ہوتا ہے وہ ظالم ننگا ہے جہاں معلوم اللہ کیسے میں کرتا ہے خون تو بنا نہیں کرتا ننگے روبا ہے یعنی لومڑی بھی اس پہ شرما جائے ایسا وہ شخص ہے تو شیر خدا بنا ہے مسلمان مرد کو اور عورت کو اللہ نے بہت بڑی کلمے کی دولت دی ہے تو کلمے کی دولت ہوتے ہوئے اور اللہ کے سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ بظاہر مسلمان ہے مگر اندر سے لومڑی آنا مزاج رکھتا ہے کیونکہ یہ کافروں کے طریقوں میں چل رہا ہے کیونکہ دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شیر سے چھپا رہا ہے وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے شعر پھر آگے اس کے دوسرا شہر حضرت بڑا اچھا ایک تو جو ڈر رہا ہے جو نہیں کر رہا خون تمنا وہ لومڑی کی طرح لگ رہا ہے اور جو کر لیتا ہے اسے آگے حضرت والا فرما رہے ہیں جو کر لے نب سے جو کر لے نب سے ام جیسے ہمارے حضرت نے کر لیا ماشاء اللہ موجودہ مرشد خود پہ زمانہ حضرت والا شاہ فروز عبداللہ محمد صاحب کامیا کیونکہ وہ اس وقت زندہ ہیں باقی اس سے پہلے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجودہ پہلے شیخ اللہ شیخ العظم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتا ہے جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو سارق فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے فقیری میں سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے یہ خاکی ذکر کی برک سے ہے فوق سما لیکن زمین پر بھی زور معلوم ہوتا ہے جب ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق آسمان والے سے ہوگی اللہ اور لا الہ الا اللہ پردہ نہیں ہے پردے اٹھے ہوئے بھی پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے بغیر حجاب کی کلمے میں ذریعے ملاقات ہوتی ہے سما سما یعنی سے آگے پر اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے جب ذکر کرتا ہے آگے فرمانے دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے اللہ دوا میں یعنی مستقل ذکر کرنے سے دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے معلوم ہوتا بالکل پہاڑ کی طرح لگتا ہے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں اور بھول کے دس منٹ کے دس سیکنڈ کے دس منٹ کے لیے گناہ کروں پھر آگے رہے مارے گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے یہ کون سا غم ہے آخرت غم ہے گناہوں کا غم نہیں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ ایسے کا کا منظر والا اللہ نے گزارے سر موجودہ شیخ شیخی ہمارے موجودہ شیخ کا تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون سے کام سے گزر گزارے ماشاء اللہ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بھی آسما معلوم ہوتا ہے واہ واہ پھر آگے فرما رہے ہیں حقیقت میں تیرا ہی آس کا مگر اسباب کا پردہ یہاں مال اصل آستہ اللہ کا آستہ ہے نہ کہ یہ پیروں کے پاس جا کے مانگنا ان کی صدقے تو مانگ سکتے ہیں قبروں پہ جا کے مانگنا جائز نہیں ہے سارا عالم کا داتا اللہ تعالیٰ ہے پھر آگے فرما رہے ہیں کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل کہ ہر ذرہ یہاں ان کا ہوتا ہے چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم من پر دعا دیتا اسی کا معلوم ہوتا ہے یہ صلی اللہ علیہ لوگ تنقید کرتے تھے وہی دھواں دے رہے ہیں وہ سب علماء کا سردار بنا ہوا جیسے ہمارے شیخ اور یہ اللہ کے سردار بنے ہوئے ماشاء اللہ سر آنکھوں پہ رہے ہیں ہمارے موجودہ ہمارے ہمارے پہلے حضرت پہ اعتراض کرتے تھے حضرت والا پہ روی عظمی سر بھی اور پھر وہی لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں ہمارے شیخ پہ بھی یہ تو ہر وقت بس آنکھوں کو بچاؤ آنکھوں کو بچاؤ گنا چھوڑو اب کیسا قدر کی جامع شیخ لاہور والوں نے ہمارے حضرت والا کی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا یہ آخری بزرگامتا یعنی یہ کسی اللہ والے کے نالے درد محبت تعجب نہ کریں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی بہت عبادت کرتے ہوں گے نہیں ان پہ اللہ والوں کی خاص نظریں پڑی انہوں نے اللہ والوں کی دعائیں نہیں ہیں جیسے ہمارے شعر تھے آخری شعر خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر پھر اس کا فیض فیض بے معلوم ہو ہے ماشاء اللہ یہ شعر یعنی اس کا فیض بالکل عام ہو جاتا ہے جیسے ہمارے شعر ابھی سلام چہرہ نہیں دو تین لوگ پیچھے کھڑے ہیں <laughs> کہیں بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ عجیب فیض نسبت حاصل ہوئی تو مٹا دیا اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ ایک صاحب بے عجیب آدمی بولنے لگتا ہے میں میر صاحب بن <laughs> میں نے کہا واہ میسج آیا صبح یار پاگل ہو جانا میں ایسے نہیں کیا اس میں صاحب کے بن سکتے مجاہدہ ہاں۔ کچھ فہمی ہے دیکھو عمل کچھ ہے نہیں یار اللہ شیخ الرا والا جو مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمر صاحب رحمۃ اللہ بہت زبردست فوائد اختر کتاب جو خون تمنا سے حضرت والا ہمارے شیر ثانی حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ بستر پہ بیٹھ کے کس کس مجاہدہ سے لکھی ماشاء اللہ ہاں۔ ہوتا ہے کے دوران یہ کتاب اس اس کا ہو کیا حال ہوتا ہے کا روزانہ پہلے ایک دن چھوڑ کے ہوتا پھر روزانہ ہونے لگا اور اس میں اس مجاہدہ سے کتابیں لکھی گئی اور پھر حضرت والا خود اتنے مجاہدہ سے اپنے عزت کو اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے حضرت والا نے حضرت میسا اور حضرت کتابیں قلم بند فرمائی یہ عجیب و غریب گھر میں پڑا پھر ابھی صبح ایک دو پیج دیکھ کر آیا عجیب و غریب کہاں سے شکر ہے سمجھ میں نہیں نام ہے مولا کریم کا افو کرم اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ایسے کریم ایسے کریم یہ بس بتا نہیں سکتے فرما رہے تھے حضرت والا کیا پہلی بات ہے خیر تو میں عرض کر رہا تھا بیچ میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے اعمال ہیں میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں <laughs> شیخ ہو حاضر ہے دماغ میں کہیں اپنی چٹنی روٹی میں لگا میری شادی ہو جائے میرے جاب لگ جائے خیر تو میں اس کا رہا تھا جب یہاں پہ شیخ حضرت والا کی باتیں سنائے تھے مجدد کے سو سال میں ایک پیدا ہوتا ہے ان کی جب باتیں سنائی نہیں تو غور سے سننی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں اتر جائے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے احمال ہیں میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں اپنی طرف دیکھو ہی مت عقل مند بندہ وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے سبحان اللہ اپنی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے عقل مند بندہ وہ ہے عقل مند بندی وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے مجدد مجدد الملت جو سو برس میں ایسا عالم اللہ بھیجتا ہے لوگ حضرت کی خود ہی آگے بات سو برس میں ایسا عالم اللہ بھیجتا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ توازو دکھاتے ہیں صاحب ہم تو بڑے گنہ گار ہیں ہمارا کیا ہوگا خدا ہمیں کیسے بخشے گا ہماری ساری زندگی ہماری تاریخ تو بڑی سیاہ ہے ہمارا ماضی بڑا بھیانک ماضی ہے نامہ اعمال میں سیاہ ہی سیاہ اعمال ہیں حضرت فرماتے ہیں بظاہر تو یہ شخص متوازو معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت انتہائی متکبر ہے یہ اپنی خطاؤں کو اللہ کے کرم اور رحمت کے مقابلے میں عظیم الشان سمجھ رہا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو گرا رہا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ تمہاری خطائیں اتنی اہم ہو گئیں کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ کی شان کرم کو بالکل ہی درجہ نہیں دے رہے حضرت نے اس موقع پر ایک قصہ بیان فرمایا ایک مچھر بیل پر بیٹھ گیا پھر اٹھ کر کہا معاف کرنا آپ کو تکلیف دی میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا اور آپ کی کمر کو کرسی بنا لیا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بیل نے ہنس کر کہا او بیوقوف اگر تم مجھے نہ بتاتا تو مجھے خبر بھی نہیں ہوتی کہ تو کب میرے اوپر بیٹھا اور کب اڑیا تیرے جیسے لاکھوں میں بیٹھے ہوں تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوگا ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے علی گڑھ سے ایل ایل بی کیا ہوا تھا اور جون پور میں ان کا متا تھا اور الحمد للہ ہفتے کے دن حضرت والا کے ساتھ کھانا کھانے کی ساز نصیب ہوئی وہ بڑا اچھا لمحہ ہوتا ہے آپ بچوں کو لے آئیں حضرت کے ساتھ کھانا کھا لیا کریں مزہ آ رہے ہیں مفتی نعیم صاحب بھی ماشاء اللہ ٹیبل پہ ساتھ ہی کھا رہے تھے مولانا مفتی نعیم صاحب لیا تھا بہت بڑے اللہ والے ہیں وہ تو انہوں نے مٹایا ہوا ہے میں ایک کو بتا رہا تھا کہ اللہ والوں سچے اللہ والے ہوتے ہیں ٹوپی ووپی کپڑوں وپڑوں کی فکر نہیں ہوتی یہ تو ہمارے حضرت جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں ٹوپی صحیح ہو کرنا پڑ رہا تھا دنیا دار لوگ قریب آ جاتے ہیں نا کتنے لوگ آ جاتے ہیں وہ ایم ایس پاس اور فنا پاس کے بھائی ماشاء اللہ صحیح رہتے ہیں <laughs> کچھ اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور چپٹی ٹوپی پہنی رہتی ہیں مفتی نہیں صاحب وہاں کا تم آ جاؤ بس عام سے انسان کی طرح رہتے ہیں مگر ہیں بہت بڑے اللہ والے سات مہینے تو جیل میں رہے کتنا مجاہدہ سے گزرے چھ سات مہینے تک سورج نہیں دیکھا تو حضرت ان کا قدر کر رہے ہیں ماشاء دار الفتہ کو اللہ ہے رئیس دارالفتہ ہے سترہ سال دارالفتہ میں بیٹھے ہوں کیا ان کا رتبہ ہوگا کتنے افتاح میں بیٹھنے والے مفتی بنے وہ تو الگ اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ حضرت رحمۃ اللہ بہت حجل خلیفہ تھے مسیح الامت تھے یعنی جہاں بھی گئے جس کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیا وہ اللہ والا داڑھی رکھ لی اس نے ہمارے وہاں سعودی عرب میں کالونی میں تشریف آئے تھے اتنے لوگوں نے ان کی داڑیاں رکھ لی ان کی یعنی میں تو اس وقت مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا دوسرے لوگوں نے بتایا اتنے لوگوں نے ان کی داڑیاں رکھ لی کہ ان کے خاص خلیفہ تھے حاجی فاروق صاحب <clears throat> وہ بھی ایسے ہی تھے شفیق الامت بہت رحم دل امت پہ رحم کرنے والے انہوں نے بھی جن کے گالوں میں داڑھی ہاتھ رکھ دی گالوں پہ انہوں نے داڑھی رکھی ہماری کالونی میں جدہ آئے ان سے مفتی نعیم صاحب بیت ہوئے تھے اتنے بڑے عالم ہو کے غیر عالم سے مار کس سے بیت ہوئے اس پہ شیخ کا رنگ چڑھا ہوا تھا یہ خاص بات مفتی نعیم صاحب کی بڑی اچھی ہے یہ انہی سے بیت ہوئے جن پہ رنگ چڑھا ہوا تھا شیخ کا تمہارا مسیح اللہ خان صاحب جلال پہ حضرت رحمۃ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا اور ان سے پھر حاجی فاروق صاحب سے بیت ہوئی بہرحال بتانے کا مسئلہ ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کی بات آ گئی تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی جاتے تھے ان سے بھی خلافت ملی تو جب وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کیونکہ ڈاکٹر تھے کلینک میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہی کسی کو ختم ہوئی کلینک تو فرمایا تھے حضرت ہمارے موجودہ شیخ حضرت شاہ فروز عبداللہ محمد صاحب دار خاتم عالیہ سے فرما رہے تھے جیسے ہی کلینک ختم ہوئی فوراً مسجد شروع ہو جاتی تھی <laughs> کلینک ختم کوئی مریض گیا نہیں اور مسجد شروع ہوئی یہ ہر وقت مسجد چلتی رہتی تھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے بہت بڑی بات ہے یہ آنی بتانی یعنی اتنے ان کا چوٹ لگی ہوئی تھی اللہ کی محبت کی مطلب کرتے تھے یعنی ڈاکٹر تھے اور جیسے ہی ڈاکٹری ختم ہوئی فوراً اللہ کی محبت کی شروع کرتے تھے تو فرمایا کہ پھول پور میرے شیخ سے ملنے آیا کرتے تھے کون ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہم حکیم الامت کے دونوں خلافہ کا سنگم یعنی ملاقات دیکھتے تھے عجیب مزہ آتا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ مسٹر تھے انگریزی جام کسی عربی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا لیکن حکیم الامت کی صحبت کی برکت سے کیا سے کیا ہوئے کہ بڑے بڑے علماء مولانا رفیع عثمانی صاحب مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب وغیرہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت کی جوتیاں اٹھاتے تھے ایک ایل ایل بی کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں اتنے بڑے عالم مفتی تفیع عثمانی صاحب جو اس وقت شیخ الاسلام وہ بنے اس لیے کہ انہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں تو نے پھر حضرت والا نے شعر لکھا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق ہے پھر آواں کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا تو جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتے ہیں مخلوق میں بھی اللہ ان کو چمکا دیتا ہے خدا تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیصل آباد کے محدث لاہور کے محدث کراچی کے محدث علماء ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے بالکل تینوں باتیں راس آ رہی ہیں کہ ہمارے شیخ جامع شیف لاہور کے اتنے بڑے بڑے عالم حضرت کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں فیصلہ آباد کے اتنے بڑے عالم وہ ہمارے حضرت کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں کراچی کے تو علماء کو دیکھا ہی ہمارے موجودہ شیخ کی میں بات کر رہا ہوں حضرت تو ڈاکٹر رحمت اللہ عارفی بات کر رہے ہیں ہاں، آپ نے شیخ شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب الرم کی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کراچی اتنا بڑا شہر اور نوے لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی اس وقت تو خیر نوے لاکھ کی اب تو کروڑ ہو گئی ہوگی دو کروڑ ہوگی ان لاکھوں لوگوں کا پیشاب پخانہ سمندر میں جس جگہ گرتا ہے وہاں سمندر کی ایک موج آتی ہے اور تمام کراچی کے پیشاب پخانے کو لے کر واپس چلی جاتی ہے لیکن سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا اسی سمندر کے پانی سے وضو کر کے ایک امام مسجد نماز پڑھاتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق موج کا کا کا یہ یہ یہ حال حال حال ہے ہے ہے ایک لہر ویو تو اللہ کی رحمت کا سمندر جو غیر محدود ہے اس کی موجیں بھی غیر محدود ہیں ہماری خطائم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح بارود بھی اللہ کی مخلوق ہے ذرا سی بارود پہاڑوں میں رکھ دو پہاڑوں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے توبہ و استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو نہیں اڑا سکتی اللہ سے توبہ استغفار کے بعد یقین رکھو کہ سب معاف کر دیتے ہیں اور اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی سکھاتے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی مانگنے کا اللہ نے طریقہ سکھایا واہ کہو واف عنا اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اب اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ کیوں سکھاتے ہیں جب بادشاہ صدر مملکت خود مضمون بنا کر کسی کے یہاں رجسٹری کر رہا ہے مضمون کی درخواست دو تو ملازمت مل جائے گی پھر بھی وہ شک و شبہ کر رہا ہے تو اس حماقت کا کوئی علاج نہیں ہے احمقوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے حماقت جو ہے پہر خدا بندی ہے اللہ اپنے پہر سے ہمیں بچائے مولانا رحمت اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے بھاگے جا رہے تھے کسی نے کہا آپ اتنا تیز تو کبھی نہیں چلتے فرمایا میں ایک احمد سے بھاگ رہا ہوں کہا آپ تو نبی ہیں آپ کو اللہ نے معجزات دیے ہیں کہ اندھے کو بینا کر دیں کوڑی پر ہاتھ پھیر دیں تو اچھا ہو جائے اسی طرح حماقت کو بھی ٹھیک کر دیجئے فرمایا حماقت جو ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کو نبی بھی نہیں ڈال سکتا اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے یہ خاص دعا کرو اللہ ہماری عقل میں سلامتی عطا فرمائے حکیم الامت کے تمام عوائز کے بعد یہی دعا ہے اے اللہ ہمیں عقل سلیم فہم سلیم قلب سلیم عطا فرما حضرت ہمارے حضرت بھی یہ دعا کرتے ہیں اب بتائیے کتنا قرب بن رہا ہے تھانوی رحمۃ اللہ کی دعاؤں کا اور ہمارے حضرت کی دعاؤں کا عقل سلیم فہم سلیم اور قلب سلیم سمجھے عقل سلیم فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما جب دل سلیم ہوتا ہے نا تو آنکھیں بھی سلیم ہو جاتی ہیں جب دل گندا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا قلب کو سلیم بناؤ تو جسم میں سلامتی آ جائے گی دل بادشاہ ہے جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو سارے ملک میں فساد پیدا ہو جاتا ہے دل کو درست کرو اگر قلب سور گیا تو سارا جسم سور جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ واذا فسدت فسد الجسد اللہ وحی تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے پھر جسم سے اچھے اچھے امال صادر ہوتے ہیں اور اگر وہ بگڑ جائے سارے جسم سے گندے امال صادر ہوتے ہیں دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار دل بحابہ ہو گیا عالم بیابا ہو گیا دل میں غم آ گیا تو پھول بھی کچھ اچھے نہیں لگتے مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں جلال الدین رومی بہت بڑے اللہ کے عاشق اور عالم ایک شخص کانٹوں میں مسکرا رہا ہے اور ایک شخص پھولوں میں رو رہا ہے بلکہ خودکشی کی اسکیمیں بنا رہا ہے حالانکہ چاروں طرف پھول ہیں کیونکہ دل میں غم بھرا ہوا ہے اور جو کانٹوں میں ہنس رہا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی خوشی ہے کہ کانٹے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے اہل اللہ کو خاص دل عطا کیا جاتا ہے نبیوں کے سینوں میں دل ہی تو دیا جاتا ہے یہ دل ہی ان کے اللہ کے سے خاص معاملے یہ دل دل ہی ہی ہے ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے اگر جسم کو ملتا تو دنیا میں کوئی کافی نہیں رہتا سب ایمان لے آتے ہیں لیکن بڑے بکسے میں ایک چھوٹا بکسا ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس میں کتنا قیمتی موتی ہے جسم تو بڑا بکسا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے سندوکچے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے بڑے بکسے کی بھی قیمت لگ جاتی ہے اسی قلب کی درستی قلب کے سوارنے دل کے بنانوں کے لیے بنانے کے لیے خانقاہوں میں محنتیں کی جاتی ہیں بڑے بڑے انگریزی داں لوگ خانقاہ پہنچے ڈاکٹر صاحب ایل ایل بی اور خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر پہنچے یہ لوگ کس لیے گئے تھے اسی دل کے بنانے کے لیے تو گئے تھے دل بنانے پر ہی تو ساری محنتیں ہوتی ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل سبحان اللہ جب یہ دل نیک بن جاتا ہے تو دل پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پاک ہیں پاک دل میں آتے ہیں قلب کی اصلاح تزکیہ نفس اسی لیے ضروری ہے اس لیے ضروری ہے دل ہی کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں دیکھیے انڈا جو ہے مرغی کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے کہ حیات آ گئی تو ٹونٹ مار کر باہر آ گیا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حکیم علومت فرماتے ہیں جب کئی مریض کسی ڈاکٹر کے علاج سے اچھے ہو جائیں تو تم بھی اس سے علاج کرا کے دیکھو اس لیے کہتا ہوں سال دو سال کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھو کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا اگر اللہ والوں کے پاس کچھ نہ ملتا تو لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں تو دوستوں اہل اللہ کی صحبتوں میں قلب سنورتا ہے اور دل بن جاتا ہے اور کفاوت اور سوئے فضا حسن فضا سے بدل جاتی ہے حیدرآباد میں یہ بات بتائی تھی مجھے تو بہت فائدہ ہوا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبتوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں مولانا رومی نے اس کو اس انداز سے فرمایا کہ بیوقوف سے بیوقوف ہی قضا اور فیصلے کو بدلنا یعنی اللہ کے حکم کو بدلنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے کیونکہ آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی آپ کی محکوم ہے لہٰذا ہمارے لیے آپ نے کوئی ایسی قضا لکھی ہو ایسا حکم لکھا ہو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اس سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائی اللہ ہماری قسمت اگر خراب لکھی ہو تو آپ اس کو صحیح قسمت سے بدل لیجیے کیونکہ آپ اپنے فیصلے پر حاکم نہیں محکوم نہیں آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں محکوم نہیں کہ فیصلہ کر کے نازب اللہ آپ معطل ہو گئے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا نہیں کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا لیکن جب اللہ چاہے اپنا فیصلہ خود بدل سکتے ہیں یہاں جان رومی کی دعا سنی ہے مولا رومی کو اللہ نے زبان بھی کیا غضب کی عطا کی تھی بھوک ذرا از جان ما سول قضا بمبر ماں راز اخوان الصفا اے خدا جلال الدین رومی کی جان سے ہماری جان سے تمام سوئے قضا جتنے برے فیصلے ہیں ختم کر دیجیے اگر آپ نے ہمیں میں بھی داخل کرنا ہے تو سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے میری جہنمیت کو آپ جنتی ہونے سے تبدیل فرما دیجیے اگر دعا سے اللہ کا فیصلہ نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہی سکھاتے اللہ عمر یہ معمولات صبح شام میں لکھی ہوئی ہے مجھے یاد ہے الحمد میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں میں جن کو یاد نہ ہو اس کو پڑھا اہتمام سے پڑھیں ایسی زبردست دعا ہے اللہ من جہد اور در کی شفا القضائی و شماعت یعنی اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہد البلا یعنی مال کم ہو اولاد زیادہ در کی شفا شفاوت سے دل شفی ہو جائے بدبخت ہو جائے وسول قزا یعنی میری میری جو ہے قضا بدل جائے جنتی کو جہنمی لکھ دیا جائے انسان مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جہنمی کو جنتی بھی لکھ دیتے ہیں اور شماعت الاحا دشمنوں کے جو ہے دشمنی سے بنا چاہتا ہوں مفہوم بتا رہا ہوں فرما رہے ہیں اللہ کا فیصلہ اگر نہیں بدلتا تو سوئے قضا سے پناہ کیوں سکھائی گئی معلوم ہوا سوئے قضا کو حسن قضا سے اللہ بدل دیتا ہے سوئے قضا یعنی اللہ کا فیصلہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے حسن قضا اس کو جنت میں ڈالنا ہے آسان کر کے بتا رہا ہوں ورنہ اس کا تو بہت گہرے معنی ہیں علماء بتائیں گے اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے جو عوام کی سمجھ میں آ جائے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخرت بنانے کا یہ بہت پیاری تھی آخرت بنانے کا جو سہارا ملے کسی سہارے کو ہاتھ سے نہ جانے دو کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے ہے اگر کوئی ہمیں کہتا اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی اب حضرت والا کا نظوم دیکھیے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں جوتیاں اٹھانا کیا چیز ہے ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے ایک لکڑ ہارا جو لکڑی کاٹ کر آیا دریا پر وضو کر رہا تھا دریا کا پانی اس کی طرف سے بہ کر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کی طرف جہاں نشیب تھا وہاں جا رہا تھا جہاں وہ وضو کر رہے تھے اچانک اس کو کو خیال آیا اتنے بڑے عالم اللہ والے کا, میرا وضو کا پانی لگ رہا ہے تو ادب کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ کر امام صاحب سے نیچے کی طرف آ گیا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب اور وہ بھی کون امام احمد بن حمبل بہت بڑے عالم اور امام تھے ان کی طرف نہ چلے آئے پانی ان کا پانی اور ان کا پانی مجھے لگ جائے میرا پانی ادھر نہ چلے بلکہ وہ چاہتے تھے ان کا پانی مجھے لگ جائے تو محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں جب اس آدمی کا لکڑ ہاڑا تھا ایک لکڑی کاٹنے والا جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا اے گھسیارے اے لکڑ ہارے تیرا کیا حال ہے اس نے کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا میرے مقبول بندے امام احمد بن حمل کا جو تو نے اس دن ادب کیا تھا اس ادا کو میں نے پسند کر لیا تھا اس کی برکت سے میں نے تجھے بخش دیا بعض وقت اللہ تعالیٰ ایک ادا پسند کر لیتے ہیں اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں نیکیاں بنا دیتے ہیں یبدل اللہ سی حسنات اللہ جس کی کوئی ادا پسند کر لیتے ہیں تو گناہوں سے اسے توبہ سفار کی توفیق دے کر اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اللہ کی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی اس لیے شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موزیر القرآن میں لکھتے ہیں اللہ نے عائش اعظم کے سامنے ایک جملہ لکھایا ہوا ہے یہ عجیب بات ہے اللہ تو ہے ہی رہی کریم مگر جان بوجھ کے ایک تختی پہ ایک بات ہوئی ہے عرش اعظم پہ عرش اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے ان رحمتی سبقت غضب میری رحمت میں اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی غضب میں تو میری رحمت جو ہے آگے بڑھ گئی یہ اللہ نے اپنے سامنے کیوں لکھوایا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ اللہ نے مراحی میں خسروانہ کے طور پہ لکھوایا ہوا ہے اگر کوئی قانون کی روح سے نہیں بخشا جائے گا تو میں اپنے شاہی رحم سے اسے بخش دوں گا سبحان اللہ جیسے بڑے بڑے لوگ یاداش کے طور پر لکھ دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو اللہ نے بندوں کی امید بڑھانے کے لیے یہ لکھوا دیا اللہ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں اسے ہمیں امید دلانے کے لیے عرش اعظم پہ لکھوا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی ہے کیا کہیں اس کریم مالک پر جتنی جانیں بھی فضا کی جائیں کم ہیں اللہ کی شان رحمت تو دیکھو وہ کتنے ارحم و راہمین ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے عقل اور فہم کی سلامتی مانگنی چاہیے جو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے الامت فرماتے ہیں خالی کتابیں پڑھنے سے عقل میں سلامتی نہیں آتی بلکہ محض اپنے علم پر تقیہ کرنے سے اکثر پیج در پیج مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے دلدل میں آدمی جتنا جتنا اچھلتا ہے اتنا ہی گہرائی میں چلے جاتا ہے لہٰذا ایک آدمی دلدل سے باہر ہونا چاہیے جو رسی ڈال کر دلدل میں دھسے ہوئے کو باہر کھینچ دے اسی طرح جب تک آسمان سے مدد نہ آ جائے زمینی دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اسے بچا سکتی ہے یا کون بچا سکتا ہے وہ آسمانی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں ان کی صحبت پیدا کرتی ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کیا کسی ولی کو اختیار نہیں ہے کسی کو نسبت منتقل کر دیں وہ حضرت رحمۃ اللہ جواب دیا وہ سوال بھی ایسے ہی پوچھا کرتے تھے وہ پوچھ بھی کس سے رہے عالم سے کسی اللہ والے کو اختیار نہیں کہ نسبت پوری منتقل کر دے کسی کے اندر تو حضرت نے جواب دیا اختیار تو نہیں ہوتا لیکن ان کی صحبت میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتے ہیں سبحان اللہ چنانچہ جون پور سے بھون گئے شراب پیتے تھے سفر میں تھوڑی تھوڑی دالی نکل آئی وہ بھی منڈا دی حضرت سے کیا حضور بیت حضور بیت کر لیجیے حضرت نے فرمایا میاں حفیظ تم آل انڈیا شاعر ہو تمہاری شہرت بھی میں نے سنی ہے تمہارا دیوان بھی شائع ہوا ہے لیکن جب تمہیں بیت ہی ہونا تھا تو یہاں آ کر یہ شاہی سبزہ کیوں کٹوا دیا جو تازہ تازہ نکل آیا تھا اختر کی اختر کی بات سنو یہ سرکاری سبزہ ہے یہ گال ہماری ملکیت نہیں ہے غلام کی ہر چیز مالک کی ہوتی ہے وہ سر سے پیرتا غلام ہوتا ہے لہٰذا اس گال کا مالک اللہ ہے جس طرح سے مالک چاہیں گے ویسا گال بنانا پڑے گا داڑھی منڈا کر آپ خود کو کتنے ہی آئینے میں اچھے لگیں اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں خوب سن لو اور قیامت کے دن داڑھی منڈانے والے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پھر جانے کا خطرہ الگ ہے کیونکہ زندگی میں ایران کے دو سفیر آئے تھے ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی مونچھیں بڑی بڑی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نگاہ مبارک کو پھیر لیا تھا تو شفاعت کی امید رکھنے والوں یہ نیت تو کر لو کہ مرنے سے پہلے پہلے داڑھی رکھ لیں گے ابھی اگر داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے میرے گالوں کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں اور آپ کا نبی بھی دیکھ کر خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سکھوں سے سبق لو کسی سکھ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اقلیت میں ہوں مائنوریٹی میں ہوں داڑھی والے تو کم ہیں ایک سکھ بھی کہیں ہوتا ہے تو دندناتا پھرتا ہے کراچی ایئرپورٹ میں نے ایک سکھ کو دیکھا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس کے داڑھی بھی تھی اور پگڑی بھی تھی کوئی شرم محسوس نہیں اور ہمیں شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے عبد الحفیظ تو عبد الحفیظ جونپوری نے عرض کیا آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں کچھ لوگ فارغ الامت بھی ہوتے ہیں تو میں مریض الامت ہوں میں نے چاہا میرا تمام مرض آپ پر ظاہر ہو جائے اب انشاءاللہ کبھی اس طرح نہیں لگاؤں گا حضرت نے انہیں بیت کر لیا پھر ایک سال بعد حکیم کا کا سفر ہوا حضرت وہاں بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے میرے شیخ بھی اعظم گڑھ سے تشریف لے گئے تھے عبد الحفیظ جون پوری کی داڑھی خوب بڑی ہو گئی تھی حضرت خانوی رحمۃ نے پہچانا ہی نہیں دریا فرمائے کون بڑے میاں ہیں <laughs> تو لوگوں نے بتایا کہ وہی عبد الحفیظ شاعر ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی حضرت بہت خوش ہوئے آخری عمر میں دیکھیے کیسی قسمت بدلی ہے زندگی بھر کا شرابی کس طرح اور کیسی اچھی موت مرا اس طرح لوگ اہل اللہ کی صحبت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی بنا گئے میرے حضرت کی روایت ہے اس دیوار سے اس دیوار تک اور وہاں سے یہاں تڑپ تڑپ کے جاتے تھے استفار توبہ کا ایک حال تاری ہو گیا تھا ان پر توبہ کرتے کرتے روتے روتے جان دے دی کمال دیکھیے اپنے دیوان میں مرنے سے پہلے تین شیر کا اضافہ بھی کر گئے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گرا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے وہی غفلت یا ہوشیاری تو دیکھو خیر وافو انا کی تفسیر سنیے اللہ سکھا رہے ہیں ہم سے اس طرح مانگو مضمون معافی کا خود اللہ نازل فرما رہے ہیں جو سرکاری مضمون ہوتا ہے تو اس میں شبہ کرنے والا بھی مجرم ہے معافی نامہ اگر خود بادشاہ کی طرف سے آ جائے پھر بادشاہ بھیجے بھائی یہ اس طرح مجھ سے معافی مانگو پھر کوئی اس میں شبہ کرے تو اس پر دفعہ جرم عائد ہو جائے گا وہ اس قانون کے تحت پکڑ لیا جائے گا تم نے ہمارے کلام میں کیوں شک کیا بھائی ہم تو خود معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں سرکاری مضمون پر بھی تمہیں اطمینان نہیں جبکہ اس پر شاہ کے دستخط بھی ہیں واف اللہ ہم سے کہو معاف کر دیجیے افون کے معنی ہیں محمون یعنی مٹانے کے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہوں کو ختم فرما دیجئے کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو چار نشان چار گواہ تیار ہوتے ہیں اور چاروں گواہ جو ہیں قرآن شریف سے ثابت ہیں نمبر ایک زمین یوم اس دن تو و اخبار رہا جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہی دے گی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتقول علیہ و و و یوم فہادی اخبار سبحان اللہ جانتے ہو زمین کیا بولے گی فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو زبان دے دیں گے زمین اپنے اوپر والے اعمال بیان کرے گی آج کتنے کوئی شیر سے چھپا لے زمین تو قیامت ہے سب گواہی دے دے گی زمین پہ ہی تو سب گناہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں جو <clears throat> جو ہے غصے ہو رہے ہیں جو طنز اور جھڑک اور جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں تو یہ زمین سب گواہی دے دے گی جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے یہ لوہا پلاسٹک آپ کے زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں جب لوہے پلاسٹک کا ٹیپ ریکارڈ بول سکتا ہے یہ زمین بھی بولے گی نمبر ایک گواہ کون سا گے زمین نمبر دو آزا جن آزا سے ہم گنا کرتے ہیں زبان سے جھوٹ بول دیا آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھ لیا ہاتھوں سے انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ گندا میسج کر دیا گندی تصویر دیکھ لی سارے روز آزا روز قیامت بولیں گے اس پہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جیسے اخبار کی خبروں پہ یقین آیا تھا کاوش اخبار کی اور بی بی سی نیوز پہ جنگ اخبار کی خبروں پہ تو قرآن پہ یقین نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ یاسین جو ہم پڑھتے ہیں علیم علی افواہین تکل بما اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے ہم تمہاری زبان کو سیل کر دیں گے مہر لگا دیں گے تمہارے ہاتھ اور پیر سب بولنے لگیں گے اس نے یہ گناہ کیے ہاتھ بھی بولے گا اور یہ پیر بھی زبان بولے گی ان کو زبان دے دیں گے اللہ تعالیٰ تو کیسے جاتا ہے تب نہیں بولتا اس کے بولنے کا وقت دوسرا ہوتا ہے جب اس کے بولنے کا پلے بٹن دبا دیتے ہیں تب بولنا شروع کرتا ہے تو ابھی تو سب ٹیک ہو رہا ہے وہی اعضا جن کی لذت کے لیے گناہ کیے تھے وہی کان جن سے ساز اور گانے بری باتیں سنی تھی وہی آنکھیں جن سے حرام نظر بازی کی تھی وہی گواہی دیں گے جشم گویت حرام گوشت گویات چیزام سول کلام کان کہیں گے ہم نے سنی موسیقی سنی لب گویت من چنی بوسی دام دس گویت من چنی دس دیدام ہونٹ کہیں گے ہم نے حرام بوسے لیے ہاتھ کہیں گے ہم نے چوری کی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ دیکھی ویڈیو گیم کھیلے وقت ضائع کیا یہ سب گواہی دیں گے اور نمبر تین گواہ کون سے فرشتے دو فرشتے سی آئی ڈی کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ رامن کاتبین یا اور چوتھا گواہ امال نامہ جس میں سب امال لکھے جا رہے ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ڈائری بن رہی ہے ہماری بہت بڑی ڈائری ہو گئی ہے توبہ کر لیں گے وہ ڈائری صاف ہو جائے گی <laughs> بالکل کلین بائک ہو جائے گی تو آپ حاضر حضرت تو قرآن شریف میں کیا آ رہا ہے واف و انا کی کیا تفسیر ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہیوں اور نشانات کو مٹا دیجیے چاروں گواہوں کو اس مٹانے میں اس میں مٹانے کی درخواست ہے کہ جتنے گواہ اے اللہ آپ نے ہمارے امال پر تیار کر لیے ہیں ان تمام گواہوں کو مٹا دیجیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بگڑی کے چاروں گواہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیکل عطا فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو ایک ایسا پاؤڈر دے دیا ہے اگر وہ گناہوں پر چھڑک دیا جائے تو گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے سب گواہ ختم ساری ریل صاف اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں جن پر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے ان کی زبان سے کسی آیت کی تفسیر ہو تو پھر کیا ہی مزہ ہے فرماتے ہیں اذا تاب العبد انس اللہ الحفظ ذات ذنوبہ وانس ذالی کا جوارحہ ہو وما علمہ من الارض حتی یلق اللہ وليس علیہ شاہد من اللہ بزنب او کما قال علیہ السلام جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ فرشتوں سے بلا دیتے ہیں جن اعضا سے گنا ہوا تھا ان اعضا سے بھی اس کے گناہوں کے نشانات اور گواہیاں بلا دیتے ہیں پھر یہ کہ پھر یہ ہمارے خلاف بول ہی نہیں سکیں گے اور جس زمین پر گنا ہوا ہے اس زمین کو بھی بلا دیں گے اور رہ گیا نام امال صحیفے پر بھی جہاں جہاں گناہ ہیں وہ جگہ بھی صاف کر دیں گے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو کسی پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے اس کی جتنی فائلیں ہیں سب کے سب ختم کر دو اگر معاف بھی کرتے ہیں تو ان کی عدالتوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی الماریوں میں اس کے جرم کا تمام ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے آج کل انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ سیو کر لیتے ہیں لیکن اللہ جس کو معافی دیتے ہیں اس کے تمام جتنے ڈاکومینٹس اور گواہ بنے تھے اس کے جرائم کا تمام ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں کیا آپ سہان اللہ کیسے پیارے اللہ ہیں اب اگر کسی صفحے سے کچھ مٹایا جائے تو اس کا نشان باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا لکوڈ لگا دیا کچھ وائٹو لگا دیا نشان آ جاتا ہے اس کے موٹا موٹا ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی تھی بعد میں مٹائی گئی لہٰذا اللہ نے اپنے بندوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں تک کہ یہاں تک خیال فرمایا کہ ان تمام جگہوں پر جو جو خالی جگہ تھی جو وائٹو لگایا جس ہمارے خیال میں ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے اور وہ جگہ صاف کر دی گئی اور وہاں پر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو آئندہ وہ کرے گا تاکہ کوئی شبہ بھی نہ کر سکے اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو اللہ کے فضل و رحمت سے ہر بدی کے بدلے نیکی ملے گی یہ مضمون متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے قیامت کے ایک آدمی لایا جائے گا یہ حدیث شریف دیکھیے اس میں حضور صلی اللہ سے مسکرا دیے تھے اس میں یہ بات آئی ہے زہی کا حتہ بدت نواز قیامت کے ایک آدمی لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں بڑے سے بڑے سے پہلے اس پر چھوٹے گناہ پیش کرو اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے ایک آدمی ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے گنا دکھائے جائیں گے اس کو مشکا شریف کی روایت اس کے بڑے بڑے گنا اسے چھپا دیے جائیں گے اللہ پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیے تھے چھوٹے چھوٹے گنا وہ کہے گا ہاں اللہ میاں اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں ہی گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے یہاں نیکی لکھ دو اور ایک دوسری روایت میں ہے یوم القیامتی بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ ہوگا اللہ آلوسی فرماتے ہیں کرم العفی اس کا نام اف کریمانہ ہے کہ اللہ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں کیسا کریم مالک ہے اس کریم کو دیکھ کر وہ کہے گا اللہ میاں میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ جب چھوٹے گناہوں پہ آپ نیکیاں دے رہے ہیں میں تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے کیا بات ہے میں ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو بیان فرمایا آپ علیہ السلاۃ والسلام ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک کھل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے کیا پیاری ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے فرشتوں کو حکم نہیں فرمایا کہ تم مٹا دو بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ اللہ خود مٹائے گا فرمایا اس میں راز یہ ہے تاکہ فرشتے میرے گنہگار بندوں کو تانا نہ دے سکیں کہ تم تھے تو بڑے نالائق <laughs> اور ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا فرشتوں سے بھی احسان نہیں فرمایا اور اپنے غلاموں کی آبرو کا اتنا لحاظ فرمایا ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کی کسی نالائکی کا اس کے دوستوں میں چرچا نہ ہو اللہ کی اس میں انتہائی رحمت ہے آگے فرمایا واہ لنا اس کے معنی کیا ہے القبی و ستر القبی ہماری نیکیوں کو مخلوق پر ظاہر فرما دیجیے برائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجیے مغفرت کے لیے ستاریت لازم ہے علامہ آلوسی فرماتے ہیں جس کو اللہ بخش دیں گے تو دو نعمتیں اس کے لیے لازم ہیں اللہ یتلیا احدن ضمبی کسی شخص کو اس کے گناہ پر مطلع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ولا یعاقب یوم قیامتی بھی ضمبی قیامت کے لیے اس کے گناہوں کا مواوضہ بھی نہیں ہوگا یہ ہے مغفرت کا مفہوم بآنی یہی دونوں باتیں ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی برائیوں پر پردہ ہو جائے اور کچھ اس کے نیک کاموں کی تشہیر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں یہ تو اللہ نے سو میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے ان اللہ میاد رحمت انزل منہ رحمت واحد بین الجنی والانسی والبہائمی والحوامی فبیہا یتعاطفون وبیہا یتراحمون وبیہا تعطف وحش على ولدها واخر الله تسع وتسعين رحمة رحمتا يرحم بها عباده يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله کیا مشكاة شریف کی حدیث متفق متفق علی اللہ کی رحمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی سو رحمتیں ہیں جس میں سے ایک دنیا میں آئی ہیں جس کی برکت سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مائیں اپنی ممتا دکھاتی ہیں میرا بیٹا ہے بیوی شوہر سے لڑتی ہے میرے بیٹے پر اتنی سختی کیوں کرتے ہو حالانکہ بیٹا تو دونوں ہی کا ہوتا ہے کہتی ہے تم بھی تو بچپن میں ایسے ہی کھیلتے پھرتے تھے شفقت سے نصیحت کرو نرمی سے بھی سمجھا سکتے ہو کہیں اور زیادہ خراب نہ ہو جائے حکیم الامت کے خلیفہ ہیں کراچی میں تھے ان کے تینوں بیٹوں میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی تو حضرت نے تو یہاں نام چھپا لیا ہمارے حضرت آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں تینوں بیٹوں کی داڑیاں نہیں تھیں ان میں سے ایک بیٹے کو میں جانتا ہوں ہماری آفس میں کام کرتے ہیں وہ بوڑھے ہو گئے وہ تو اب بالکل ہی بوڑھے بالکل کمر جھکی ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ یہ تینوں بیٹوں کی داڑیاں نہیں تھیں چالیس سال میں جو میں جہاں آفس میں کام کرتا ہوں حضرت والا میں خلیفہ ہے اختر غازی صاحب احمد غازی صاحب کوئی لڑکی نہیں ہے بہت ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت اللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ جاب لگوائی تھی جب میں یہاں پر ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے ماشاء اللہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے دنیا کے احسانات بھی ہیں بہرحال تو تینوں بیٹے میں حضرت حکیم الما کے خلیفہ بتائیے تینوں بیٹوں کی داڑھی نہیں clean shave up to date mister چالیس سال تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی کبھی حضرت نے فرمایا کہ داڑھی رکھ لو لیکن میں نے خود دیکھا کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق رکھا ساتھ کھانا کھا رہے ہیں نوازشیں ہو رہی ہیں کسی نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے کے لیے کیوں نہیں کہتے فرمایا کیا کہوں بھائی کیا ان کے بابا کی داڑھی خود انہیں یہ سبق نہیں دے رہی ہے کہ میری داڑھی ہے بابا کی داڑھی دیکھ کر خود انہیں کیوں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے ان ان کو کو بابا بابا کے کتنی عزت دی ہے کہ علماء ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں لیکن دعا مانگا کرتے تھے آج دیکھتا ہوں تینوں نے ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی ہے ایسے پیارے لگتے ہیں تینوں بیٹے ماشاء اللہ تینوں کا تو مجھے پتہ نہیں ایک ہی بیٹے نورانی چہرہ ماشاء اللہ داڑھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ تو خاموشی بھی کبھی ہدایت کر جاتی ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی سبحان اللہ شاہ عبد الغنی صاحب پورکی رحمت اللہ فرمایا مجھے یہ شاہ محدث محدث دہلوی رحمت اللہ باتیں بڑی پیاری رکھتی ہیں جی عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہاں دہلی میں ایک پنڈت آیا کرتا تھا وہ وہیں کنویں کے ڈول سے پانی نکالتا نہاتا سورج کی پوجا کرتا سورج کی پوجا اور نہا دھو کر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا خدمت میں بیٹھتا تھا ان کی باتوں غور سے سنتا تھا اور مزہ لیتا تھا کچھ لوگ اللہ والوں کی بات مزے لینے آتے ہیں کہ بڑا سکون ملتا ہے حضرت نے ساری زندگی کبھی اس کو نہیں کہا پنڈت جی یہ سورج کو کیوں پوچھتے ہو اس ولی اللہ والے خاندان میں آ کر تم غیر اللہ کی پوجا کیوں پوجا کرتے ہو لوگ کیا کہیں گے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی کے پاس ایک پنڈت آتا ہے اور سورج کو پوچھتا ہے وہ منع بھی نہیں کرتے شاہ صاحب نے کبھی اس کو کچھ نہیں بولے مریدین سے البتہ ضرور فرماتے تھے کہ جو میرے پاس آتا ہے اس کے دل میں کوئی ایمان کا چراغ چھوٹا سا رہا ہے ورنہ کیوں آتا میرے پاس تو مولانا رومی رحمت الفرماتے مرتبہ صبح ٹہلنے جا رہے تھے اس کو دیکھ کر ایک پاگل مسکرایا اور آنکھ بھی ماری تو جالی نیوز فوراً لوٹ آیا اور دوا خانے کے ملازم سے کہا مجھے وہ دوا لا دو جس سے ہم پاگلوں کو علاج کرتے ہیں اس کی ایک خوراک جلدی سے لے کر آؤ اس نے کہا حضور ابھی تو آپ صحیح تندرست باہر گئے تھے واکنگ کرنے گئے تھے یہ پانچ منٹ میں آپ پاگل کیسے پاگل ہو گئے کہا مجھے دیکھ کر ایک پاگل ہنسا ہے اس کا مسکرانا دلیل ہے کہ میرے اندر بھی ضرور کچھ پاگل پن ہے اس مثال سے مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ والے کو دیکھ کر یا اللہ والوں کی شکل میں کسی کو دیکھ کر چاہے وہ نقل ہی کیوں نہ ہو حقیقت بھی نہ ہو کوئی خوش ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ والا ہو شاید پر بھی امیدیں بن جاتی ہیں دنیا میں بھی دیکھ لو دنیاوی معاملات میں تو شاید پر عمل خوب سمجھ میں آتا ہے جیسے کسی نوجوان نے شادی کے لیے کسی کو کہا کہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے تم میری شادی کرا دو وہ دھوکہ دے کر اس کی رقم اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گیا تو وہ مایوس نہیں ہوتا پھر دوسرا کوئی امید دلاتا ہے تو اس کو بھی مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتا ہے کہ شاید یہ میری شادی کرا دے گا اس شاید پر اگر اس کے کئی مٹھائی کے ڈبے بھی خرچ ہو جائیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کی محبت کی تلاش میں اگر کسی ایک سے دھوکا لگ جائے تو ہمیشہ کے لیے سب مولویوں کو بدنام کرتے ہیں ارے بھائی تلاش کرو محرومی فرماتے ہیں کنکریوں کے درمیانی تو موتی چھپا ہوتا ہے در تگے دریا گوہر با سنگ ہاس فخر ہا اندر میانے ننگے ہاس سنگ ہا جمع ہے کنکریوں کی ہاتھ مارو گے تو دو چار کنکر پتھر بھی آ جائیں گے لیکن انشاءاللہ کبھی موتی بھی ہاتھ آ جائے گا یعنی انہی ذلیل لوگوں میں کوئی صاحب فخر بھی مل جائے گا اللہ والوں کے لباس میں کہیں دو چار مکار بھی مل سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی اصلی بھی مل جائے گا ہاتھ مارنے غوطہ خوری سے باز نہ ہو غوطہ لگاتے رہو ایک دن اللہ کو لازمن پا جاؤ گے کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے جس کو اللہ کی تلاش کی توفیق ہو گئی یہ علامت ہے کہ مولا اسے ملنے والا ہے یہ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں یہ توفیق وہی دیتے ہیں ہماری تلاش ہماری طلب کی کیا حیثیت ہے ہم مٹی کے ڈھیلے ہیں اور کچھ نہیں محبت دونوں عالم میں یہیں جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز کا ضبط دیکھیے آج کوئی اتنا ضبط کر کے دکھائے یہ معمولی بات نہیں ہے کہنے کو تو آسان لگتا ہے لیکن اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم اس کے سامنے روزانہ شرکی عمل ہوتا ہے اور وہ برداشت کرتا رہا کہ اگر اس کو ٹوکوں گا تو یہاں آنا بھی چھوڑ دے گا بھاگ جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے کوئی نبی بخیل نہیں ہو سکتا جتنے انبیاء آئے ہیں سب کریم اور سخی ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ بخل جمع ہو ہی نہیں سکتی ہمیشہ جب کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے آؤ بھائی ساتھ کھانا کھا لو ایک مرتبہ کوئی مسلمان نہیں ملا جو کافر کو لے آئے ابھی اس نے بامشکل دو تین ہی لکمے کھائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام لانے کی دعوت دے دی کیا تمہارا اسلام قبول کرنے کو جل چاہتا ہے بس یہ سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لکما چھوڑ کر بھاگ گیا کیا آپ دو لکمے روٹی کھلا کر میرے ستر برس کا دھرم بدلنا چاہتے ہیں ابھی دو ہی لکمے تو کھائے تھے اور تیسرے لکمے میں آپ نے میرا مذہب خریدنا شروع کر دیا اللہ نے وہی نازل فرمائی اے ابراہیم اس کافر کو میں اس کفر کے باوجود ستر سال سے روزی دے رہا ہوں میں نے اسے اسلام پر مجبور نہیں کیا اور آپ نے دو لقمے میں اس کے مذہب کو خریدنا چاہا اتنی جلد بازی کیوں کی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ ہمارا کافر ہے تو ہم تمہارا تو کافر نہیں ہے ہمارا کافر ہے بس ابراہیم علیہ السلام دوڑے اس کو پکڑ کر لائے کہ بھائی واپس چلو اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر کو تمہاری وجہ سے فرمایا اس نے تعجب تعجب سے پوچھا اچھا کیا واقعی مجھ جیسا کافر نالائق اور سرکش کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو ڈانٹا ہے میں ایسے اللہ ایسے کریم پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہو گیا تو میں اس کر رہا تھا شاہ ولی شاہ عبد العزیز محدود دہلوی اس ہندو کے شرک پر ضبط کرتے رہے یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو یہ ضبط نصیب فرمائے اپنی رحمت سے تو بتائیے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا وہ آتا رہا وہ انتقال فرما گئے اتنے بڑے بزرگ شاہ عبد العزیز محدید زہری تو ان کی زندگی میں اسلام نہیں لایا لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے بھائی یہ بھی کوئی بزرگ ہیں ان کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں فلاں آدمی پر بھی اتنے مہربان ہیں حالانکہ اس کے تو ایسے ایسے امال ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ مریضوں سے کہیں نفرت کی جاتی ہے مریضوں کو ہسپتال سے بھگایا جاتا ہے یا ان کا علاج کیا جاتا ہے ورنہ وہ کیا شفیق طبیب ہوگا جو مریضوں مریضوں سے نفرت کرے شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ محمد اساق تین نسلیں ان کی ولی اللہ تھی شاہ ولی اللہ محمد زہمی تینوں نسلیں اللہ والی تھیں نہیں سات نسلیں تین نسلیں ذہن میں نہیں آ رہا تین غالباً حضرت والا کی تین نسلیں اللہ والی اللہ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ محمد اساق صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ آ گیا آخر شاہ صاحب کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آیا وہ جو سورج کو پوچھتا تھا وہ اسلام لے کر آ گیا تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے کہا اگر تم نانا جان کی حیات میں اسلام لاتے تو وہ بہت خوش ہوتے تم نے بڑی تاخیر کر دی اس نے کہا صاحب زادے اللہ کے یہاں سب وقت لکھا ہوا ہے دل میں اسلام اسی وقت لا چکا تھا اظہار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ اسلام لانا تمہارے ہاتھ پر مقدر تھا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھ لیا اس کے اسلام لانے میں شاہ عبد العزیز صاحب کی محنت شامل ہے یا نہیں اگر وہ اس کو ڈانٹ دیتے کہ کیا ہمارے سامنے یہ سب کفریات کرتا ہے بھاگ بھاگ یہاں سے تو اسلام قبول کرتا نہیں شاہ صاحب کی نظر دیکھو اللہ والوں کے جگر اور وسعت قلب کو کون سمجھ سکتا ہے سبحان اللہ یہ حضرت والا کا شعر ہے یہ وسعت قلب عاشقہ ارزو سما سے کم نہیں سبحان اللہ وہی بات ہے ہاتھی باندھ جس سے دوستی کرتا ہے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے اسی طرح اللہ جس کے دل کو اپنا بناتے ہیں اس کے قلب کو بھی اتنا بڑا بنا دیتے ہیں چرخ در گردش اسیر ہوش ماس بادہ در جوش گدائے جوش ماس مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ والوں کے قلب میں سارا آسمان گردش کرتا ہے کیونکہ ان کے قلب میں جب مالک خالق آ جاتا ہے تو خالق اپنی مخلوقات ماں اپنی مخلوقات کے آتا ہے سارے آسمان و زمین اس کے قلب کے ادنا پیدی ہوتے ہیں اور یہ دنیاوی شراب کیا جانے مستی کو اس کی مستی اللہ والوں کی مستی کی گدا اور فقیر ہے اور آگے ورحمنا کی کیا معنی واف وقف ورحمنا ہے نا بس ختم ہو رہا ہے اس کے معنی کیا ہے جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی اب سکھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری خطائیں بخش دیں اب اب تو اب ہم سے رحمت کی درخواست کرو رحمت کیا چیز ہے پہلے میں حکیم الامت کی تفسیر پیش کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں رحمت میں چار نعمتیں شامل ہیں جس پہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اس میں چار اس کو نعمتیں ملیں گی نمبر ایک توفیق گناہوں کی وجہ سے جو آپ نے عبادت کی توفیق چھین لی تھی ہر گناہ کا خاصہ ہے کہ اللہ سے دوری ہوتی ہے اور عبادت کی توفیق کمزور پڑ جاتی ہے لہٰذا جب آپ نے معاف فرما دیا تو توفیق تعاون جاری کر دیجیے نمبر دو فراخی معیشت معیشت میں کشادگی دے دیجیے نافرمانی گناہ کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار کماتا بہت ہے رات دن کماتا ہے مگر رسم میں برکت نہیں ہوتی نمبر تین بے حساب مغفرت کیونکہ اگر روز محشر حساب ہوا تو پھر خیریت نہیں ہے اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ نہیں حساب حسیرہ اللہ قیامت کے آسان حساب فرمائیے آسان حساب کس کو کہتے ہیں حداشہ سے دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی ہماری ہماری ماں نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اللہ سے آسان حساب مانگتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں فرمایا اے عائشہ آسان حساب یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے نامہ امان فرشتے پیش کریں اور اللہ اس پر ایک نظر ڈال دیں کوئی سوال نہ کریں فرمائے جاؤ بھی جنت میں اس وقت کیا مزے آئیں گے کیسا کود کے آدمی جنت میں جائے گا اس وقت رفتار بھی عجیب ہوگی کبڈی مار بھاگے گا جنت کی طرف مستانہ غزل خاں شاداں فرحا جائے گا کہ واہرے میرے مالک کیا کریم مالک سے پالا پڑا ہے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں اور کہ دنیا میں کیا کیا کیا تھا کوئی سوال ہی نہیں فرمایا فرمایا من عزبا جس سے سوال جواب شروع ہوا اس کی خیریت نہیں ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کر پڑھ لیا کرو اللہ حساب یسیرا نبی کی دعا ہے محبوب کے الفاظ ہیں محبوب کے الفاظ بھی محبوب ہوتے ہیں اور چوتھا نمبر کیا ہے دخول جنت یہ تو حکیم الامت کی تفسیر تھی جبکہ ورحمنا کی تفسیر علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے کی ہے اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دیجیے المتفضل علینا بفنون استحقاقنا افانین العقاب فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین ہے بہت زبردست عربی ادب کی بلاغت ہے اس میں اے اللہ ہم آپ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے مہربانی فرما دیجیے جو بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے جرائم کی نحوس سے طرح طرح کے عذاب اور سزاؤں کا مستحق تھا معافی اور مغفرت کے بعد اب اس پر طرح طرح کی رحمتیں اور نعمتیں نازل کر دیجیے جس طرح جب بیٹے نے معافی مانگ کر ابا کو خوش کر لیا تو ابا سے اپنا جیب خرچ جاری کرا لیتا ہے تو اللہ میاں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ربا سے اپنا جیب خرچ پاکٹ منی جاری کرا لو اور کہو ور اے ہمارے ربا ہم پر رحمت نازل فرما دیجیے اب اہل علم حضرات غور کر لیں وافو انا وقف ورحمنا میں ضمیر مستطر استعمال ہوئی تھی عربی گرامر کے مطابق اس میں ضمیر انتا پوشیدہ ہے اس کے معنی آپ کے ہیں اب جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی اس پہ حضرت میر صاحب اللہ بہت مست ہوئے اس بات پہ حضرت والا کی اب جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو پردے اڑ گئے فرمایا تم لوگ جو اپنی نحوست گناہ کی وجہ سے حالات استطار میں تھے یعنی چھپے ہوئے تھے اب تمہارے اندھیرے ختم ہو گئے اب ضمیر مستر استعمال نہ کرو کیونکہ معافی مغفرت اور نزول رحمت کے بعد اب تمہارے حجابات اٹھ چکے ہیں گناہوں کے اندھیرے چھٹ گئے ہیں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑکے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے لہٰذا ہم سے براہ راست باتیں کرو اب ضمیر بارز استعمال کرو کہو انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں عربی زبان میں انتا جب ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے انتا نادر انتا اختر علی اختر تو یہ بالکل جیسے کوئی سامنے ہو اس میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں رہا ہوں تو کئی فحال ہوگا شیخ <laughs> انتا کے انتا یعنی بالکل سامنے کوئی شخص ہو تو اس کو کہتے ہیں انتا وقف وقف وقف لنا ورحمنا اس میں زمین تھا یہ یعنی چھپی ہوئی باتیں تھیں کہ بخش دیجیے اور رحم فرما دیجیے اب آگے کیا فرمایا انت مولانا اب پردے اٹھے گئے اے اللہ اب انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں عربی زبان میں انتا جبھی استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے اب حجابات ہٹ گئے اب ہم تمہارے سامنے ہیں اب حضرت والا نے بڑا اچھا شعر یہاں فٹ کیا یہ حضرت والا کی خاص بات تھی کیا ہوگا تیرے دید کی لذات کا عالم یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم کیا ہوگا تیری دید کا کی جی، لذات یعنی آپ کے لدار کا کیا لذت کا عالم ہوگا جب تیرے قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے یہ چاند اور سورج ستاروں کو دیکھو ان کے نشانات کا یہ عالم ہے تو اللہ کی دید کا کیا عالم ہوگا لہٰذا آپ مال انت مولانا انت مولانا انت مولانا کہے جاؤ کہے جاؤ اور ہماری حضوری کا لطف لیے جاؤ علامہ آلوسی نے انت مولانا کی تین تفسیریں کی ہیں انت سعید و مالک و متولی امورینا آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے مالک ہیں ہمارے دنیا و آخرت کے تمام امور کے متولی ہیں ہمارا ہمارا آپ کا مالک اور غلام کا تعلق ہے ایسا تعلق کسی اور کو نصیب نہیں دنیا میں غلام اگر اپنی قیمت خود لگا لے اپنی قیمت ادا کر دے تو آزاد ہو سکتا ہے اس کو موت آ جائے تو غلامی سے چھوٹ سکتا ہے لیکن ہماری آپ سے بندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی اے دل کوئی میاد نہیں ہے بولو بھائی اللہ سے کوئی اپنی گردن چھڑا سکتا ہے ہم آپ کو اتنا پیسہ کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے تھے تاکہ آپ کے بندے نہ رہیں زمین کے اوپر پور کے نیچے پن سراج کے اوپر میدان محشر میں بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے حضرت والا فرما رہے میرے شیخ حضرت پل پوری رحمت فرماتے تھے اگر سو بھی رہا ہے تو بھی بندہ ہے مسجد میں ہے تب بھی بندہ ہے دفتر میں ہے تب بھی بندہ ہے بیوی بچوں میں ہے تب بھی بندہ ہے ہر وقت آداب بندگی بجا لانے ہیں کسی وقت ان کو مت بھولو تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر ان کو مت بھولو انت سید ہونا آ ہمارے سید ہیں عرب میں آقا اور مالک کو سید کہتے ہیں سید سے مراد یہ غلط عقیدے والے شاہ صاحب نہ سمجھ لینا جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو سید اور شاہ صاحب کہلاتے ہیں اس پر ایک لطیفہ سن لو پھر دعا کر لیتے ہیں ہندوستان سے بس ایک پیج ہے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں میں خاندان روئی دھننے والا اور ایک حجام کا بھی تھا ایک روئی دھننے والا بھی تھا خاندان اور ایک حجام بھی تھا ان دونوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہاں آ کر سید مشہور کر دیا پھر ان میں آپس میں شادی کا موقع آیا تو دھنیا کا لڑکا حجام کی لڑکی تھی لڑکی رخصت ہو کر جب شوہر کے گھر آئی تو دھنیا رات بھر فرش پر سویا چار پائی پر چار پائی پر نہیں آیا کیونکہ تبلیغی چلے سے اس کے دل میں خوف ہوا کہ میرے ابا نے آل رسول کو دھوکہ دیا ہے اگلے دن لڑکی نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا کہ میں چارپائی پہ بیٹھی رہی بیٹھی رہی اور شوہر صاحب فرش پر سوتے رہے شدہ شدہ بات مردوں تک پہنچی تو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد سے ماجرا پوچھا اس نے اپنے سسر کو بھی وہی بتا دیا کہ میرے دل میں میں خوف خدا آ گیا ہے سید نہیں ہوں میں دھنیا ہوں یعنی روئی دھننے والا ہوں آپ سید ہیں میں آل رسول کے ساتھ ایسی گستاخی بےحد بھی نہیں کر سکتا تو لڑکی کے باپ نے اس کے کان میں کہا میاں کوئی فکر مت کرو ہم کون سے سید ہیں تو تو دنیا ہے تو دنیا ہے تو ہم بھی تو حجاب ہیں یعنی وہ اصلی نقلی بنے تھے کوئی وہ اتنا ادب کر رہا تھا کہ لڑکی کے قریب بھی نہیں آیا ہوگی وہ <laughs> سید کی وجہ سے جبکہ پھر اس نے کہا میں کہا فکر مت میں ظاہر سی بات ہے اپنی لڑکی پہ پڑھی تو پریشان ہوا تو تو دنیا ہے ہم بھی حجام ہے کوئی سید ویت نہیں ہم <laughs> پھر آپ حضرت والے کی درد دل والی دعا سنیے بس آپ دعا کر لیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا بنا لیجئے یا اللہ آپ کا ذکر ہوا آپ کے گیت گائے گئے آپ کی محمد کی باتیں سنائی گئیں اپنی رحمت کے سو قبول فرما اے اللہ اختر کی معروضات و گزارشات قبول فرما آپ تمام سامعین سے میں اپنی صحت کی دعا کی درخواست کرتا ہوں میں بیمار ہوں دماغ میں ذوق رہتا ہے اس لیے آرام کی غرض سے میں ٹنڈو جام چلا آیا ٹنڈو جام کا بیان ہے اور اگلے جمعہ ہفتے اتوار سے حضرت کا سفر ہو رہا ہے حیدرآباد ٹنڈو جام مٹیاری اور نظامانی گاؤں وغیرہ کا شاید ہمارے نے ارادہ تو فرمایا اس لیے آرام کی غرض سے میں ٹنڈو جام چلایا لیکن میں نے اپنا آرام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ لوگوں پر قربان کیا آپ سب کی دعاؤں کی لالچ میں آپ سب کی دعا سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے خوب اچھی صحت عطا فرمائے زبان اور علم اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے تو قوت بیان بھی عطا فرما دے خاموش رہنے سے جی گھبرا جاتا ہے جی چاہتا ہے مرتے دھم تک میں ان کے گیت گاتا ہی رہوں ان کی محبت اور مغفرت اور رحمت کی شانیں بیان کرتے کرتے اختر کی روح پرواز کر جائے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور محبوب بنا لے ہمارے دلوں کو اپنے لیے منتخب اور قبول فرما لے اپنی ہدایت کے لیے ہمارے دلوں میں فیصلہ فرما دے اپنے اولیاء اور دوستوں میں زندگی عطا فرما دے ہماری غفلت کی زندگی کو اپنی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہماری غفلت کی زندگی کو اپنی یاد کی زندگی سے تبدیل فرما دے ہر سوئے قضا کو اپنی رحمت سے حسن قضا سے بدل دے یا اللہ ہمارے خاتمے کا ہمیں علم نہیں لیکن آپ علیم ہیں آپ کو علم ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے یا اللہ کا خدا نہ خواستہ کوئی سوئے قضا کا فیصلہ ہو تو اے اللہ ہم آپ سے بھیگ مانگتے ہیں ہمارے لیے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما لیجیے دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائی ہے آپریشن سے کینسر سے بلڈ کینسر گردے اور پتے کی پتے کی پتھری سے تمام خطرناک بیماریوں سے سر سے پیر تک محفوظ فرما سلامتی آدھا سلامتی ایمان سے زندگی نصیب فرما سلامتی آدھا سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیے میدان محشر میں عالم برزخ میں بے آبرو نہ فرمائیے عزت عزت کے ساتھ رکھیے اے اللہ ہم آپ سے راضی و خوش آپ اے اللہ آپ ہم سے راضی و خوش ہو جائیے آج کل مجھے یہی دھن لگی ہوئی ہے اے اللہ آپ راضی و خوش ہو جائیے پھر ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز روزہ بھی قیمتی ہو جائے گا ورنہ ہزاروں نمازوں میں بھی آپ خوش نہ ہوئے ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اپنی رضا کے اعمال کی توفیق عطا فرما یہ ہمارا آپس میں مل بیٹھنا یہ آپ کے نام پر ہوا ہے مختلف شہروں کے مختلف خاندانوں کے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں آپ کے کلمے پر یہاں جمع ہوئے ہیں اس اجتماع کو قبول فرمائیے اپنے اور اپنے سے ہم سب کو جوڑ لیجئے ہم آپ کے نام پر یہاں جمع ہیں اپنے نام کے صدقے اور توفیر میں ہماری جانوں کو ہمارے قلوب کو اپنی ذات سے جوڑ لیجئے ایسا جوڑ لیجئے کہ ہمیں کوئی آپ سے ہٹا نہ سکے چھڑا نہ سکے ایسا چپکا لیجئے کوئی شیطان و نفس ہمیں آپ سے دور نہ کر سکے واف ونا وفل ورحمنا واف ونا وفل ورحمنا انت